ایک واقعہ ہے خواجہ صاحب تو یہ ہے کہ مشاعرہ تھا تھا کہاں پتا نہیں کانپور میں تھا یا لکھنؤ میں تھا وہی رات کا وقت سمجھ لیجیے تو جب مائک پہ خواجہ صاحب شیٹ لائے جی جی لکھنؤ میں تھا خواجہ صاحب تشریف لائے پگڑی جائیں گے اتنی بڑی سفید داڑھی کس سے تین چار تین کے قریب تک پاجامہ شری پاجامہ پہنے ہوئے اور شیروانی پہنے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ کوئی مسجد سے ملنا جی چلے تو لوگ جو کچھ ناواقف ہوں گے اس جلسے کے اندر تو کسی نے کہا کہ صاحب کسی شاعر کو بلائیے یہ ملا کو کیوں بلا لیا آپ نے ایک آواز آئی دو تین آئی اور تھوڑی دیر میں تو مجمے میں ہر بام شروع گئی اور خواجہ صاحب کو ہیٹ کرنے کی کوشش کی ان لوگوں نے لیکن دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ خواجہ صاحب کے پاس استقلال میں کوئی لذش نہیں آئی نہ کوئی گھبراہٹ پیدا ہوئی انہیں لوگ اسی طرح کرتے رہے حتیہ کے پیچھے سے کسی ایک لسنگوں میں اس سے کھڑا ہوا اور کانوں قانون انگلیاں اور اللہ یعنی اذان دینی شروع کری تو یعنی مسجد یہ مشاہرہ ہے آپ نے اسے مسجد بنا دیا اب اس سناٹے میں یہ ہڑبان کی اور منتظم میں مشاعرہ پریشان تھے کیونکہ ایسی جلسے میں گڑبڑ ہو جائے تو اس سے بڑی پریشانی ہوتی تو خواجہ صاحب نے بجائے اس کے کہ اس گڑبڑ کو قابو پانے کی کوشش فرما کے خاموشی سے تماشا دیکھتے رہے اور پھر کیا کیا کہ ایک مصرا پڑھا آپ نے بجائے خواجہ صاحب کی نثرنگ آواز اور لاؤڈ اسپیکر اعلیٰ قسم کے لگے ہوئے رات کا سناٹا جب اس میں ان کی وہ لہر گئی ہوئی آواز تھی تو آگے لوگ تو ٹھیک ہو گئے کہ بھائی تو چنا کے سنا نکالنا بھی اس میں ایک مصرے کی لہر جو دوڑ ہوئی تھی ٹھیک ہو گئے اور سننے لگے اور خواجہ صاحب نے جب دوبارہ اسی مصرے کو کہا تو بالکل سناٹا چھا گیا اور کوئی بولنے والا نہیں تھا سب سننے والے تھے تو مصرا کیا تھا فرما کے گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھولی جن سے گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول جن سے امبری اور تیرے ہوتے فلک سے چن ہو شرمندہ زمین ساتھی سرے ہو کے ہو شرمندہ زمین صافی سمے کے پہلے مصرے کو لوگوں نے اتنی دفعہ پڑھوایا کہ غیر معمولی اور خالصہ بھی پڑھتے گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول سے ہم درین صاحب گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول دل سے ساقی اور تیرے ہوتے پلک سے ہو شرمندہ زمین ساقی تیرے ہوتے پلک سے ہو شرمندہ زمین ساقی شور کو اور دوسرا دوسرا کہا تو لوگوں نے اپنے کو ٹوٹ لیا اپنے کو لوگ جو ہیٹنگ کر رہے تھے اب وہ خاموشی سے مقرر مقرر کہہ رہے تھے سن اب خاجہ صاحب نے دوسرا شعر عطا فرمایا فرما کے زبردستی لگا دی آج بوتل سے ساقی نے زبردستی لگا دی آج بوتل منہ سے ساقی نے بہت شور بچار بہت لوگوں نے مقرر مقرر اور خواجہ صاحب بھی اسی مصرے کو پانچ منٹ تک مقرر پڑھوا دے صرف ایک مصرے فرمایا کہ زبردستی لگا دی آج بہت المل سے بالکل انوکھا تخیل ہے یہ صاحب ذوق بیٹھے ہوئے ہیں سوچے تو صحیح کہ کسی کے ذہن میں یہ زبردستی لگا دی آج بوتل نے سے ساتھی لی زبردستی لگا دی آج بوتل منہ سے ساتھی نے زبردستی لگا دی آج بوتل منہ سے ساتھی نے زبردستی لگا دی آج بہت مو سے ساتھی نے اور میں کہتا ہی رہا نئی ہاں، ساپیلی نہیں ساتھی میں کہتا ہی رہا ہاں، نہیں ساتھی نہیں ساتھی زبردستی لگا دی آج بہت مو سے ساتھی نے زبردستی لگا دی آج بوتل مٹ سات مچال اور میں کہتا کہتا نہیں نہیں نہیں میں چن نہیں ساک کہاں سے مجھ کو پہنچایا کہاں تیرے مغل ساقی کہاں سے مجھ کو پہنچایا کہاں مغل موسی پھر میرا تو ہے روح انسا میرا میں خانہ اب تو ہے روح انساط کہاں سے مجھ کو پہنچایا کہاں پیرے بو نے کہاں سے مجھ کو پہنچایا کہاں پیرے بو نے میں خانہ اگلا ہوں اور بدائے میں کدا ہوں گدائے میں کدا ہوں مست ہوں اپنی گدائی میں گدائے میں کدا ہوں مست ہوں اپنی گدائی میں یہ ہے سمجھے گرے میں ہاں مجھ کو شان نشہ یہ ہے سمجھے برے میں ہاں اور ریائی ریائی گریا ہم رندوں کو ایسے نہیں آتا ریائی ریائی گریا ہم رندوں کو ایسے نہیں آتا کہ رکھتا ہے لب ہم دلے اندو ہو گی سات رکھتا ہے لب خندہ دلے اندو ہو جن سات رکھتا ہے لب یعنی ہمیں ظاہری رونا نہیں آتا کہ ریاکاری سے ہم رویا کریں بس ہماری حالت تو یہ ہے کہ لب سے ہنسی ہے اور دل میں انگارے تو خاص صاحب کا شعر اسی مضمون تک ہے تو یاد آیا اس کے اس کے معنی ہوں گے فرمایا کہ نہ سمجھا امر بھر کو سے میں بھول تیرا بسمل تھا نہ سمجھا عمر بھر کوئی کہ میں بھی تیرا بسمل تھا لبوں پر تھی ہنسی زخموں سے چھلنی گو میرا دل تھا لبوں پر تھی ہنسی زخموں سے چھلنی گو میرا دل تھا نہ سمجھا عمر بھر کوئی کہ میں بھی تیرا مسلم تیرا مسلم تھا ان لبوں پر تھی سے چھلی گو میرا دل تھا اور سما کے وہی باتیں تو مجبور اپنے میں بھی سناتا ہے وہی باتیں تو مجذوب اپنی ڈر میں بھی سناتا ہے اور ذرا سنگلے ہوئے لفظوں میں جو کہیں ساتھ ذرا سمجھے ہوئے لفظوں میں جو کہیں ساتھ وہی باتیں تو مجبور اپنی ڈر میں بھی سناتا ہے ذرا سنلے ہوئے لفظ یعنی جو تم جو برسات آئی دنیا بھر کی چیز بن گئی ساتھی جو برسات آئی دنیا بھر کی چیز بن گئی ساتھی شجر ساقی حجر ساقی فلک ساقی ساتی ساقی شجر ساقی حجر ساقی فلک ساقی زمین ساقی جہاں میں آج تجھ سا کوئی دریا دل نہیں ساتھی اپنی شہر کو خدا جہاں میں آج تجھ سا کوئی دریا دل نہیں ساتی اور میں دل رنگ سے روسا پل رنگ سے رنگ اللہ اور سونا کہ تصور عرش پر ہے وقت سجدہ ہے جب میری دوسری غزل ہے تصور عرش پر ہے وقت وقت ہے جب میری جیسا حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ قریب انسان کو سجدے میں ہوتا ہے نماز اور یہ بھی ہے کہ سجدہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے قدم پہ ہوتا ہے شم تصور عرش پر ہے وقف سجدہ ہے جب میری میرا کیا میرا میرا اب پوچھنا کیا سننا میرا جن میرا اب پوچھنا کیا ارے ادھر تو ادھر نہ کھولے گا ادھر میں نہ چھوڑوں گا ادھر تو در نہ کھولے گا ادھر میں در نہ چھوڑے گا اور حکومت اپنی اپنی ہے تم تیری میری حکومت اپنی اپنی ہے تم تیری ادھر تو در نہ کھولے گا ادھر میں در نہ چھوڑے گا ادھر تو درم چھوڑے گا ماں پتنی اپنی ہے کہیں کہیں تیری میری اور فرمایا کہ